کہ کیا سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا کوئی سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جی نہیں زکوٰۃ کسی سید کو کسی کی بھی نہیں لگتی چاہے سید کی زکوٰۃ ہو یا غیر سید کی زکوٰۃ ہو سید کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے جو سید ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی ویسے ان کی مدد کرنی چاہیے ازکات نہیں ان کو دینی چاہیے